جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آپ سنتے رہے آپ مقدمہ علم تجوید مقدمہ علم یعنی علم تجوید سے پہلے جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے ان کو انہوں نے مقدمے میں بیان فرمایا ہے پہلے تو حمد و ثناء اور صلاۃ السلام صاحبی کتاب نے یہاں لکھا ہے اس کو میں پڑھ لیتا ہوں الحمد لله الذي أنزل القرآن بالترتيل كما قال ورتلناه ترتيلا والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي أمر بالترتيل في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد گویا صاحبی کتاب نے سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اس کا آپ ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں الحمد للہ ہلدی القرآن تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے قرآن پاک کو نازل فرمایا بھی ترتیل ترتیل کے ساتھ کس کے ساتھ جیسے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ورتل نہ ہو ترتیلا صلاۃ سلام ہو اس نبی کریم پر جو امی ہیں جنہوں نے مخلوق کے پاس نہیں پڑھا تھا بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی ان کے استاد تھے اللہ عمرب ترتیل جن کو حکم دیا گیا تھا ترتیل کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے ورت تل القرآن ترتیلا اور صلاۃ السلام ہو ان کے آل پر ان کے اصحاب پر اور ان کے ازواج پر ازواج متحرات پر اور ان کی ضروریت پر سب کے سب تمام پر اما باد حمد ثنا کے بعد تجوید کے معنی کیا جی تجوید کا چمن انہوں نے کہا تجوید کا لغوی معنی ہے عمدہ کرنا اور اچھا کرنا کیا یہ ہے تجوید کے لغوی معنی لغت معنی ڈکشنری ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے تجوید اس کے معنی کسی بھی چیز کو عمدہ کرنا اچھا کرنا بہترین بنانا لیکن قاریوں کے یہاں تجوید کس کو کہتے ہیں تجوید کی تعریف تجوید کی یعنی قاریوں کے یہاں ہر حرف کو اپنے مخرج سے ہاں، ہر حرف کو تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا دو چیزیں یہاں مصنف نے فرمائی ایک لفظ آیا مخرج ایک آیا صفات کیا ہر حرف کو اپنے مخرج سے معلوم ہوا کہ ہر حرف کا مخرج ہے مخرج میں نے نکلنے کی جگہ نکلنے کی صدیقت نہیں کاف آس پڑھن اتھ تش مخرج دال آس پڑھن اتھ مخرج سین آس پڑھن اب تش مخرج عین آس پڑھن اتھ تش مخرج نکلنے کی جگہ تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا صفات الگ چیز ہے اور مخرج الگ چیز ہے دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں مخرج کیا ہے اور صفات کیا ہے مثلا سازال ذال تینوں کا مخرج ایک ہی ہے صفات الگ الگ ہیں زال کو باریک پڑا جاتا ہے زالبر را لیکن وا کو پر پڑا جاتا ہے رازر وغ معلوم ہوا کہ اس کے اندر صفت ہے موٹا پڑھنے کی کیا پر پڑھنے کی تو مستلیہ میں سے اسی طرح سے کسی حرف میں سیٹی نکلتی ہے کسی کو پر پڑا جاتا ہے کسی کو باریک پڑا جاتا ہے یہ صفات کہلاتے ہیں یہ کسی میں آواز بند ہوتی ہے کسی میں آواز جاری رکھی جاتی ہے کسی میں قلقلہ ہوتا ہے کسی میں قلقلہ نہیں ہوتا ہے تو یہ صفات کہلاتے ہیں یہ جی سوال ہے کہ تجوید کا موضوع کیا ہے کیا موضوع معنی کو یت چیز پہ تصن بحث و مباحث آسن کروں مثلاً ڈاکٹری کا موضوع انسان کا بدن ہے انسان کا کہ بیماری کیسے لگ جاتی ہے اور اس کا جو ہے پھر وہ علاج کیسے کیا جاتا ہے اس کا اینٹی بایوٹک کس طرح سے دیا جاتا ہے تو ڈاکٹروں کا موضوع انسان کا بدن بیماری اور تندرستی بھائی کوئی آدمی درجی کا کام کرتا ہے اس کا موضوع کیا ہے کپڑے اور سلائی اور کپٹن یہی تو ہے نا اس میں وہی بحثیں ہوتی ہیں تو یہاں تجوید والوں کا موضوع کیا ہے یعنی یہ کت پہ بحث کرنے کس چیز یہ انزرہ گزرا قرآن پاک کے حرف تہجی کیا حرف تہجی کے معنی آتے ہیں جن حروف کو ہم ہجا کر کے پڑھتے ہیں علی با تا سا الفابیٹ یتھ الفابیٹس یہ اس کا موضوع ہے یہ اس کا تو ہر کام کا تو غرض ہوتا ہے نا پریت کن چیزوں سے غرض آسان چاہ کن پلو کیا چھلی تم نے صاف پاک گشن صبح کیا چک ٹک ٹک کرن تو ایکزرسائز کیا چوس کرن یا مارننگ واک چس کرن تھوڑا چھوز کیا صحیح تو یہ ہر چیز کی غرض کہتے ہیں کہ تجوید کی غرض کیا ہے تجوید کی غرض کیوں لوگ تجوید پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں فرماتے ہیں قرآن پاک کو صحیح پڑھنا کیا قرآن پاک کو یہی تو غرض ہے سوال ہے کہ تجوید کا فائدہ کیا ہے ہر چیز کا فائدہ ہے نا میں صبح صبح آپ دوڑ لگائیں گے اس کا فائدہ کیا ہے صحت رہے گی ہے نا تو اس کا فائدہ کیا کریں دونوں جہاں میں نیک بختی حاصل کرنا کیا دشمنی دنیا میں بنے نیک بخت دنیا میں اس طرح سے کہ اللہ کا حکم پورا کیا ورتی القرآن ترتیلہ قرآن پاک کا حکم ہے اور رسول اللہ وسلم فرما اقرا القرآن بلحن العرب قرآن پاک کو پڑھو عربی لہجے میں کس میں تو دنیا میں تو یہ حکم پورا ہو گیا اللہ کا اور اس کا بدلہ ملے گا آخرت میں کیا ملے گا تو نیک بختی تو ہوئی نہیں وہاں اس کا ثواب ملے گا ثواب اچھا اس کا حکم کیا ہے اس کا پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے پڑھنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے پر اتنا علم تجوید سیکھنا جس سے قرآن پاک صحیح پڑھ سکے جس سے قرآن پاک فرض عین ہے کیا ہے جی پورے علم کا سیکھنا فرض کفایا ہے وہ سوال فرض عین کیا تو فرض کفایا کیا کو فرض عین کہتے ہیں جو ہر شخص پر لازم ہو کیا ہو جیسے رمضان کا روزہ مالس پہ نچس پہ وقت ہے اہم ٹور تھوت چیت تو باقی روز روزہ روز ضرورت نماز پہنچ ملس تاج تیت بالغ شرین پہ فرض اکھا و تنکھا اتھی وجہ و تمہیں نماز پرین اتنی تمہیں اکا اتھی زخمی پڑھ تو یہ ہے فرض عین گو کہ پریتانچ پانے کام مال بیاک شو فرد کفایہ کیا فرد کفایہ گو امرتس پہ کام فرض مگر افراد چن متعین مثلا نماز جناز نماز نماز جو فرض بالکل کفایا فرض کفایہ غسل فرد کفایا قبر کھن دفن کرن فرد کفایہ امیک منہ گھو نیرن آن ہاں، کیا افراد درائے تمو کھن قبر اڑے دیکل جناز جنااز پوڑوس دفن تو فرض وہ کہ امت اس فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر چند آدمی نے کیا تو کافی ہو گیا ہاں، اگر چند آدمی نے اس کام کو کیا تو پوری امت کی طرف سے ادا ہو گیا مگر سوال چکن یم جناز پوڑ یہ پوڑ یم غسلس مجھ شرکت کر یہ دشوے برابر دونوں برابر نہیں ہو سکتے دونوں برابر ہاں ہم بچے گناہ نش نمو کر تمہن ملے سوال فرموک تیوت علم تجوید چون یم سید قرآن شریف صحیح ہے پڑھت مخرج یا چی ادغام اظہار ہیں ہنہ مد یہ ساری صفات اتنا علم تجوید سیکھنا فرض عین ہے ٹہٹس تشن ماج تشن لکٹن تشن تو یعنی سب کو سیکھنا اس لیے قرآن پاک فرض عین ہے پورے علم تجوید کا سیکھنا جس میں رسم الخط کی بحث ہے جس میں سات قراتیں پڑھی جاتی ہیں یہ فرض کفایہ ہے کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بستی میں ایک آدمی ہونا ہی چاہیے امت میں کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے تاکہ وہ یہ فرض ادا کرے اگر میں کون سے پڑھ دوں تو مغلوں کو صحیح لیکن آج تو حال یہ ہے کہ نہ تو فرض عین پورا ہو رہا ہے نہ تو فرض کفایا ہو رہا ہے جی تجوید کا مرتبہ تجوید کا تمام علوم سے افضل کیا جی آپ کے سائنس سے بھی افضل جغرافیہ سے بھی افضل آپ کی انجینئرنگ سے بھی افضل اور دنیا کے کاموں سے بھی کیا ہے کیوں افضل ہے یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کے کلام کو سیکھنا اور سکھانا اور صحیح پڑھنا یہ تمام علوم سے کیا ہے افضل ہے بس آج اتنا ہی ہے ایک ہے تجوید کے معنی تجوید کے ہاں بہترین بنانا کسی چیز کو عمدہ کرنا اچھا کرنا تجوید کی اصطلاحی تعریف ہے ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کا موضوع کیا ہے قرآن پاک کے حروف تہجی حروف الف کیسے پڑھا جاتا ہے با کیسے پڑھا جاتا ہے سا کیسے پڑھا جاتا ہے اسی پر بحث ہوتی ہے اس کی غرض کیا ہے قرآن پاک کو صحیح پڑھنا قرآن پاک کو اس کا فائدہ کیا ہے دونوں جہاں میں نیک بختی حاصل کرنا حدیث پاک میں ہے جو قاری قرآن ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ اٹھائے گا کن کے ساتھ جی تجوید کا حکم کیا ہے اتنا علم تجوید سیکھنا جس سے قرآن پاک صحیح پڑھ سکے یہ فرض عین ہے کیا ہے ہر شخص پر لازم ہے اور پورے علم تجوید کا سیکھنا فرض کفایا ہے اور اس کا مرتبہ کیا ہے تمام علوم سے ہاں، اس لیے آپ حضرات انشاءاللہ نیت کریں گے کہ ہم بھی قرآن پاک صحیح پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھائیوں کو جو بھی ہوں ان کو گھر والوں کو